فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه خرآل مجید يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال جل وعلا في في مقام آخر وكذلك ما أرسلنا من من قبلك قرية نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون اللہ رب العالمین نے آدم علیہ سلاط و سلاب کو جب جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا تو حکم دیا فعما ہدن فلا سبایا فلاں ہنون کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو اس کے بعد جو بندہ میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کی اتباع کرے گا تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ کامیاب ہو جائے گا اس کو غم زدہ اور پشیمان ہونا نہیں پڑے گا یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہدایت پر عمل کرنے کا اللہ رب العالمین نے آدم علیہ سلاط و سلام کو حکم دیا اور ضروریت آدم بنو آدم کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات مقرر فرمائی کہ وہ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی شریعت اس کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے اپنی زندگی کو گزارے اسی کے لیے اسی کے اندر ان کے لیے بہتری ہے اور ان کے لیے بھلائی کا یہی ایک واحد راستہ ہے اللہ رب العالمین نے تمام تر انبیاء اور رسول صلاوات اللہ علیہ مجمعین کو یہی منہج یہی دعوت دے کر بھیجا کہ وہ اللہ رب العالمین کی اتباع اللہ تعالی کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتابوں پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دے اسی کام کی طرف لوگوں کو بلائیں یہ تمام تر انبیاء کرام کے اندر ایک مشترکہ کلمہ تھا جس کی طرف تمام تر انبیاء کرام کی دعوت تھی اور بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے اس دین کی تکمیل کی اور فرمایا الما اپین دینکم و نعمتی و ربیۃ القم الاسلام دینہ کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اسلام کے دین ہونے پر میں تمہارے ساتھ راضی ہو چکا ہوں یہی ایک سیدھا راستہ ہے اسی کی اتباع وہی اللہ رب العالمین کا مطلوب و مقصود ہے یہی دین ہے جس کی اتباع کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے ہیں کہ اللہ شراطی مستقیمن سب ولا الا سب کب الصب الفتح کا بھی تم کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی اتباع کیجیے اس کے علاوہ دیگر راستوں اور پگڈنڈیوں پر نہ جائیے دوسرے راستے اس دین اسلام کے علاوہ جو ہے وہ تمہیں سیدھے راستے سے جنت کا جو تمہارا منزل والا راستہ ہے اس سے بھٹکا کر گمراہ کر کے بہت دور جانب کو لے جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا یا ایو الرسول بلغ قبور بغدی کا وہ علم صلی اللہ علیہ وسلم جو جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا کچھ آپ آگے بیان کر دیجئے آپ آگے پہنچا دیجئے علم سفائی اگر آپ نے ایسا نہ کیا جو کچھ اللہ رب العالمین نے کامل اور مکمل دین آپ پر نازل کیا ہے جو وہی آپ پر مکمل کی گئی ہے اگر آپ نے اس کو آگے نہ پہنچایا سنا بلتا رسالتا ہوں تو گویا آپ نے حق رسالت کو ادا نہیں کیا ہے آپ رسالت کو پہنچانے اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینے کے سریجے سے صحیح معنوں میں سبق دوست نہیں ہوئے ہیں بلک ما ضلع علی کا تھا جو کچھ بھی آپ کی طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے وہ سارے کا سارا کچھ آپ آگے پہنچا دیجیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا تھا وہ سارے کا سارا آگے پہنچا دیا ہے جو وہی جو علم اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ تمام تر علم وہ ساری کی ساری وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچا دی اور حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو مخاطب ہو کر فرمایا الا حل تب لگتو کیا میں نے جو ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوئی تھی جو امانت مجھے دی گئی تھی کیا وہ پہنچا دی ہے سب نے بیا تجبہ ہو کے کہا تب بلد وہ ہاں آپ نے امانت کو ادا کر دیا ہے اور آپ نے دین کی دعوت کو اسلام کو ہم تک پہنچا دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس گواہی کو سن لینے کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ مفشد اللہ مفشد اللہ یہ تیرے بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو ذمہ داری تو نے میرے اوپر عائد کی تھی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی ساری کی ساری شریعت اور کامل و اکمل دین کو کلی طور پہ سارے کا سارا آگے پہنچا دے وہ فریدا میں نے ادا کر دیا ہے وہ کام میں کر چکا ہوں اور تیری یہ مخلوق اس بات کی گواہی دے رہی ہے لہذا ان کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تمام کر دین ان تک پہنچا دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا وہ مکمل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک پہنچایا اور پھر فرمایا نظر اللہ عمران سلیہ علی سن ہاترہ و وہ کما سلیہ اللہ رب العالمین اس بندے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے خوشیوں سے ہمکنار رکھے پریشانیوں سے دور رکھے جس بندے نے ہماری حدیث کو سنا ہماری قول اور ہمارے بات کو سنا اور پھر اس نے اس کی حفاظت کی اس کے اندر تغیر تبدل نہ کیا اس کو آگے پہنچا دیا نظر اللہ عمران اللہ ایسے بندے کو تر و تازہ رکھے خوشیوں سے ہمکنار رکھے اس کو پریشانی اور تکلیفوں سے بچا کے رکھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا بلے ہمنی والا آیا مجھ سے ایک آیت بھی سنو اس کو آگے تک پہنچا دو فل بلے کی شاہد شاہدہ تم میں سے جو بندہ اس وقت موجود ہے یہ میرا پیغام یہ دین اسلام اور سید کے احکامات ان لوگوں تک پہنچا دے جو اس وقت تک موجود نہیں ہیں اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس دین کو لے کر اٹھے اور انہوں نے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا اور پھیلایا اللہ رب العالمین کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہ چھوڑی اور اللہ تعالی نے اس مکمل دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا فرمایا انا الا نہ ذکر و انا لہ سے کہ ہم نے اس ذکر اس دین کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یاد رکھیے کہ ذکر سے مراد اللہ رب العالمین کی تمام تبد کردہ وہی ہے ہاں وہ قرآن مجید کی شکل میں ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراغ اور آپ کی سنت و حدیث کی شکل میں ہو تمام وہی کا نام دین ہے اور تمام وہی کو ذکر کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین نے مکمل دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے کہ انا نخلو نزل ذکر و انا لہ انہ اس پر ایک مختصر سی دلیل یہ سن لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مریض نے فرمایا ہے اپنی فلاط علی ذکری نماز میرے ذکر کے لیے قائم کیجیے اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نماز کے صرف اور صرف قیام کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کچھ تلاوت کی جاتی ہے اور باقی تمام سب نواز میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ فرمایا ان دن ہی تو القر القرآن راسے مجھے رکو اور سیدے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنے سے منع کیا گیا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کیجیے میرے ذکر کے لیے نماز اللہ رب العالمین کا ذکر ہے اور ذکر کی حفاظت وہ اللہ رب العالمین کا ذمہ ہے تو جب نماز قرآن اور سنت و حدیث کے مجموعے کا نام ہے تو یقیناً اللہ رب العالمین کا یہ فرمان کہ انا نحن نزلنا و انا لحافظون اس کے تحت اللہ رب العالمین کا قرآن اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی حدیث یہ بھی اسی کے تحت اور ضمن میں داخل ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے خالص دین کی آج تک حفاظت فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ آپ کی صحیح احادیث ضعیف احادیث سے بالکل واضح طور سے علیحدہ ہے ان کے بارے میں ہر تحقیق کرنے والا وہ جان لیتا ہے کہ کون سے فرامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کون سے افعال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سونپا گیا ہے اور اس کے اندر حقیقت نہیں ہے یہ تحقیق کرنے والا ادنا سا طالب علم بھی اس نتیجے تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی حفاظت اس کے لیے ایک علیحدہ اور الگ طریقہ کار اپنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین جو کہ احکام و مسائل کا مجموعہ ہے اور جن سے دین کی بنا استوار ہوتی ہے وہ حفاظت ان کی بھی کی ہے لیکن ان کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا طریقہ کار ایک اور اپنایا ہے اور پھر محدثین کرام نے اس موضوعات پر تحقیقات کی ہیں اور تحقیق کر کے صحیح اور سکیم روایات کو واضح کیا ہے اور صحیح حدیث اور نئی حدیث کو پرکھنے کے لیے معیار مقرر کیے ہیں ہاں تحقیق ہم نے دین کی کرنی ہے کیونکہ دین وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کے اندر ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے استبیلا ربکم ولا ام من ہی اولیاء کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو اس کی پیروی کرو اس کے علاوہ اور کسی چیز کے پیچھے نہ لگو سلیل کرون تم تو بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا ہے اس کی ہم نے اتباع کرنی ہے اس کی پیروی کرنی ہے لیکن اس کی پیروی کیسے کی جائے اس سوال کا جواب دینے کے لیے لوگوں کے اندر دو گروہ قائم ہوئے ہیں ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے دیکھا دیکھی کہ جیسے لوگ کرتے چلے گئے ویسے ہی کام کرنا شروع کر دیا جبکہ دوسری جانب اہل تحقیق کا گروہ ہے جو کہ تمام تر باتوں کو خوب اچھی طرح معیار پر کسوٹی پر رکھتا ہے اور جو بات واضح طور پر دین معلوم ہوتی ہو اس کو اپناتا ہے اور جو باتیں دین کے اندر خواہ داخل کی گئی ہیں ان کو ترک کر پھینکتا ہے اور اہل تحقیق ان کا انداز اور معیار وہ کیا ہے ان کا طریقہ کار کیا ہے محدثین کرام رضوان اللہ صلوات اللہ رحمہ اللہ اجمعین نے ایک اصول اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی آیت سے اخذ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا یادین آمنوا ان جاتم فاسق بنبا فتبینوا جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو ہر ایک بات کو سنا اور سننے کے بعد فوراً آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیا یہ کام ہر نہ کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا ہے کہ حسب نے قریب کریب عئی ہے سبھی کو آدمی کو اتنا جھوٹ ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا اور سنی سنائی بات پر سر تسلیم کو خم کر لینا یہ مسلمان اور مؤمن کا سیوا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے مؤمن بندے کو کہا ہے ان انجا ان المین ابئی فتح فاطق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے پہنچے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو بلا تحقیق اس کی بات کو نہ مانو بلا تحقیق اس کی بات پر عمل پیرا ہونا نہ شروع ہو جایا کرو بلکہ اس کے اندر تحقیق و تفتیش کر لو کیا واقعات یہ خبر دینے والا بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے اور اس نے جو خبر دی ہے کیا واقعات اس کو درست طور پر جو یاد ہے یا نہیں اور یہ اس موقع پر موجود تھا یا نہیں یہ تمام پر قسم کی تحقیق کر لی جائے اور محدثین کرام نے اسی آیت سے حدیث سے صحیح کو پرکھنے کے لیے اصول متعین کیا ہے کہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فیل اور آپ کا عمل وہ قبول کیا جائے گا کہ جس کا بیان کرنے والا عادل ہو عدالت والا سچا آدمی جس نے اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو جو جھوٹ بولنے کا عادی نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث کے بارے میں جھوٹ نہ بولتا ہو اس بندے کی روایت کو قبول کیا جائے گا دیگر کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا اور یہ اصول انہوں نے لفظ فاسق سے نکالا ہے حکم دیا ہے انجا کو فافک ان کی تو مانا کیا ہے کہ اگر عادل آدمی خبر لے کے آئے تو اس کی بات کو مان لیا جائے فاسق آدمی خبر لے کے آئے تو اس کی بات کو نہ مانا جائے پھر دوسرا اصول انہوں نے متعین کیا ہے کہ اتصال سند ہو سند متصل ہو ایک راضی نے دوسرے سے سنا ہو آپس میں ملاقات ثابت ہو ان دونوں کی آپس میں ایک دوسرے کو حدیثیں پڑھنا اور پڑھانا اس بات کا علم ہو ان کا تلمز اور شیوخت دونوں کی دونوں ثابت ہو معلوم ہو کہ یہ بندہ اس کا شاگرد ہے یہ اس کا استاد ہے اس نے اسے سنا ہے کتنا عرصہ اس کے پاس رہا ہے کیا کیا کچھ اس نے اسے سنا ہے کتنے عرصے تک یہ سنتا رہا ہے اور انہوں نے یہ اصول ان جا کم کے الفاظ سے نکالا ہے کہ اگر تمہارے پاس آئے یعنی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو فتح نہیں یعنی اس کی تحقیق کر لوں ان تمہارے پاس آئے یعنی خبر دینے والا تمہیں آ کے سنائے تمہارے اور اس کے درمیان اتصال ہو یہ نہیں کہ اس نے بات کر دی اور گھومتی گھماتی اڑتی اڑاتی تمہارے تک پہنچی اور تم نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ جی سنا بندے نے یہ بیان دیا ہے حالانکہ تمہارے اور اس کے درمیان سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے اور تم نے اس سے وہ بات سنی نہیں اگر ایسی بات ہوگی تو یقیناً وہ قبول نہیں کی جائے گی لہذا اتصال سرد کا ہونا محدثین کی تحقیق کا یہ اصول یہ بھی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی اس آیت کے عین مطابق ہے ان جا کم فاصقم بھی ان فتح کہ خبر دینے والا حاضر ہو اور خبر دینے والے اور خبر وصول کرنے والے کے درمیان اتصال ہو انتانہ ہو اڑتی اڑاتی خبر اور روایت اور حدیث نہ سنی ہو بلکہ خود اپنے کانوں سے سنی ہو یا خود پڑھ کے اپنے شیخ کو سنائی ہو تب اس کے سارے سلط ثابت ہوگا اور پھر وہ روایت قبول کی جائے گی پھر اسی طرح انہوں نے تحقیق کے دین کے لیے یہ اصول متعین کیا کہ جو خبر دینے والا ہے وہ آدمی ضابط ہو اس کا حاصلہ درست ہو اس کو باتیں یاد رہتی ہو وہ باتیں بھول نہ جاتا ہو اور یہ اصول انہوں نے نکالا ہے انجاقم فاسقوم دن ابائی لفظ سے کیونکہ خبر دینے والا خبر تب ہی دے گا جب اس کا حاصلہ درست ہوگا اس کو بات یاد ہوگی اگر بات یاد نہ ہوگی تو یقیناً وہ کچھ خبر نہیں دے سکتا بیان نہیں کر سکتا ہے لہذا صحیح درست حدیث وہ ہوگی دین صحیح طور پر وہ مانا جائے گا جس کی خبر دینے والا عادل ہو مسلمان مومن ہو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ضابط ہو اس کا حافظہ درست ہو حافظہ اس کا متغیر نہ ہو بھلکر نہ ہو بار بار خطا کرنے والا بھول جانے والا نہ ہو اور اسی طرح سند متصل ہو ایک دوسرے سے سیما اور نکاح ثابت ہو تب اس کی بات کو مانا جائے گا پھر اسی طرح انہوں نے اصول مقرر کیا کہ وہ روایت معلل نہ ہو شاز نہ ہو یہ اصول نکالا فقب یعنی سے کہ اس کی تحقیق کر لی جائے اچھی طرح معلوم کر لیا جائے کہیں اس کے اندر کوئی مخصوص پوشیدہ علت تو نہیں ہے یہ انداز محدثین کرام رام رحم اللہ اجمعین نے دین کی تحقیق کے لیے دین کو پرکھنے کے لیے اللہ رب العالمین کی کتاب اللہ تعالی کی کلام قرآن مجید فرقان حمید سے اخذ کیا ہے اور اس اصول کے مطابق صحیح احادیث کو صحیح دین کو مکمل طور پہ علیحدہ کر کے امت کے سامنے بیان کر دیا ہے اور اسانید بیان کر دی ہے کہ ہم نے یہ روایت یہ حدیث شخص سے سنی اس نے فلا سے سنی اس نے فلا سے سنی اور بالآخر وہ بات چلتے چلاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور یہ سلسلہ اسناد بھی ہے کہ اس کے بارے میں امام معین فرماتے ہیں یاد لا سا اگر اسناد نہ ہوتی اسناد سند یہ دین کا حصہ ہے اگر یہ دین میں نہ ہوتی تو جس کی جو مرضی آتی جس کے من میں جو آتا وہ کہتا چلا جاتا اور تحقیق کا پہلو ختم ہوتا چلا جاتا لیکن اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی سنتوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے یہ تحقیق کا اسلوب اور طریقہ کار احادیث کو پرکھنے اور جانچنے ان کی پڑتال کرنے کے لیے محدثین کرام کے رام رحم اللہ اجمعین کے درمیان متعارف کروایا اور اس کے مطابق انہوں نے دین کی تحقیق کی اور ہم تک خالص دین کو پہنچایا ہاں یہ تو ہوتا رہا ہے کہ ہمیشہ سے دین کے اندر رکھنا اندازی کرنے والے وہ یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے ہی رہتے ہیں اور دین کو طرح طرح سے بدنام کرنے کی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہر زمانہ میں اہل تحقیق کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مکمل تحقیق کے ساتھ پورے اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد حق اور باطل کو علیحدہ علیحدہ کر کے لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں اور تحقیق کرنے کے لیے ہر بندہ اٹھے اور تحقیق کرنا شروع کر دے اس کے اندر مذائقہ اور حرض نہیں ہے لیکن تحقیق کرنے کے لیے کم از کم کم از کم یہ بات ضروری ہے کہ جس موضوع پر جس چیز کے بارے میں وہ تحقیق کر رہا ہے اس کے بارے میں پہلے مکمل طور پہ معلومات جمع کرے اور اس کا ذہن اس کا حافظہ طبی اور مضبوط ہو اور وہ اتنا ذہین و فطیر ہو کہ باتوں اقوال کو توڑنا اور ان کا وزن کرنا جانتا ہو اور پھر اس کے بعد وہ تحقیق کا میدان اس کے لیے کھلا ہے وہ جس موضوع پہ چاہے تحقیق کر لے لیکن جس طرح آج کل ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب قسم کی فضا چلی ہے کہ جس بندے نے کسی ایک حدیث کو سنا کسی ایک روایت کو سنا اور نہ تحقیق کی کہ اس کی صنعت کیسی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں بس اسی پہ ہر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے ایک حدیث سنی ہے یہ روایت ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ واقع حدیث صحیح تو ہوتی ہے لیکن اس میں وہ حدیث مکمل طور پہ نہیں سنی ہوتی اور اس کے بارے میں اس کو صحیح طور پر معلومات نہیں ہوتی ہے اور وہ ادھوری حدیث کو لے کر مکمل حدیث کو رد کر ڈالتا ہے ترک کر دیتا ہے اس کے معنی کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام جو حدیث کے فن کے اندر ماہر ہیں جن کو علم حدیث اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے ان کے ساتھ مراجعت کی جائے ان سے پوچھا جائے جانچ پڑتال کی جائے تحقیق کی جائے ان سے بار بار سوال کیا جائے گا تو یقیناً اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ تحقیق صحیح نتیجے پر پہنچے گی اور اس تحقیق کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا ورگر نہ وہ نقصان ہی کی جانب لے کے جانے والی ہے اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے بس اہل ذکر ان کم تعالم اگر تمہیں علم نہیں ہے تمہیں کسی چیز کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو اہل ذکر جو لوگ اس چیز کے بارے میں جاننے والے ہیں ان سے جا کے اس کے بارے میں سوال کرو جانچ پڑتال کرو تو تمہاری تسلی و تشفی ہوگی اور سوال کرنا یہی جہالت کا علاج ہے کہ جو بندہ سوال کر لیتا ہے پوچھ لیتا ہے اس کی جہالت دور ہو جاتی ہے اور جاننے والا اگر اس کو اس کے بارے میں واضح طور پر علم ہے تو وہ بتا دے گا کہ میرے علم کے مطابق یہ معاملہ ایسے ہے اگر نہیں علم تو وہ صاف الفاظ میں کہہ دے گا کہ میرے پاس اس کے بارے میں علم نہیں ہے آپ کسی اور سے جا کے پوچھ لیجیے اور اسی طرح امام اور راہی رحمہ اللہ ساتھ فرماتے ہیں علم الرجال فيما بينهم یہ علم علم بڑا باعزت بڑا کرامت والا علم تھا یہ طلقہ اسیما بئی رحم مرد قسم کے لوگ وہ اس علم کو آپس میں ایک دوسرے سے حاصل کیا کرتے تھے حتیٰ داخلہ فی القتب حتیٰ کہ یہ علم کتابوں کے اندر منتقل ہوا کتابیں لکھی گئی تو جب کتابیں لکھی گئی وہ چھپ گئی مارکیٹوں میں آن پہنچی لوگوں نے ان کو خریدا اور پڑھا داخلہ کی ہی ہی تو غیر اہل قسم کے لوگ جن کو اس دین کے اندر رسوخ نہ تھا انہوں نے پانچ دس روپے کی کتاب خریدی اور اس کے اندر جو کچھ پڑا اس کے اوپر جھگڑا کرنا شروع کر دیا غیر اہل قسم کے لوگ اس علم کے اندر کتابوں کی وجہ سے داخل ہو گئے اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کتابیں لکھنا لکھانا برا ہے مانا یہ ہے کہ جو لوگ اس علم کے بارے میں دسترس نہیں رکھتے وہ خم خواہ اس علم کو نہ چھیڑیں بلکہ اس علم کے بارے میں سوال کریں رجال سے آپ یہ سیکھیں اگر محض کتابوں سے ہی علم حاصل ہو سکتا ہوتا تو یقیناً اللہ رب العالمین انبیاء اور رسول کو نہ بھیجتے بلکہ آسمان سے کتابیں ہی لاگل فرما دیتے اور لوگ ان کتابوں کو دیکھتے پڑھتے اور پڑھ کے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آتے اور علم حاصل کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف ذکر کو قرآن مجید کو اس دین کو نازل کیا ہے لیتو بولئے نا سی ماں نہیں نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کھول کر بتائیں کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا ہے تو گویا کتاب یہ اس لیے لکھی جاتی ہے تاکہ اس کو بندہ پڑھے اور پھر اہل ذکر سے سوال کرے اور پوچھے کہ یہ کتاب میں یہ بات اس طرح لکھی ہوئی ہے اس کی کیا وضاحت ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو کیسے سمجھنا ہے اس کی ساری احادیث اس موضوع پر اس اہل علم کو آتی ہوگی وہ ان سے جو خلاصہ نکلتا ہوگا وہ ساری بات واضح طور پر بیان کر کے بتا دے گا وگرنا بغیر استاد کے تحقیق کرنے کا نقصان ہم سب کے سامنے ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ اٹھتا ہے اور اس کے کسی حدیث کا انکار کر دیتا ہے کبھی کسی حدیث کا انکار کر دیتا ہے اور وجہ جواب جسٹیفیکیشن وہ یہ پیش کرتا ہے کہ یہ حدیث قرآن مجید کی فلاں آیت کے خلاف ہے یہ حدیث قرآن مجید کی فلاں آیت کے خلاف ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحیح حدیث اللہ رب العالمین کے قرآن کی کسی بھی آیت کے خلاف نہیں ہوتی صرف اشتراک اور تفاوت و تناقض اس کے اپنے فہم اپنی سوچ کے اندر ہوتا ہے جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور وہ یہ کہہ جاتا ہے کہ یہ تو قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے حالانکہ ان لوگوں کے سامنے اگر قرآن مجید کی آیتیں ہی پیش کی جائیں تو وہ بے چارے اور مت کے مارے لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ شاید قرآن مجید کی آیات بھی آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور تضاد ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا قرآن مجید کی آیات ہو یا صحیح حادیث ہو ان کا آپس میں تڑاؤ اور ٹکراؤ کبھی نہیں ہوتا تناسب کبھی نہیں ہوا کرتا ہے نہ کوئی حدیث صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے نہ ہی کوئی قرآن مجید کی آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے اور نہ ہی کوئی قرآن مجید کی آیت کسی حدیث کے خلاف اور کوئی حدیث قرآن مجید کی آیت کے خلاف ہوا کرتی ہے معاملہ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ سمجھنے والے کو سمجھ نہیں آتی ہے دیکھیے پہلے ستارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وہ الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین اور جو کچھ اس کے اندر تھا سارے کا سارا پیدا کر دیا پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف سے ارادہ کیا اور سات آسمان اللہ رب العالمین نے بعد میں بنائے اور تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ احساس فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق کے اعتبار سے یا اللہ تعالیٰ نے جو آسمان بنایا ہے وہ تم سے زیادہ سخت ہے اور آسن کہا رہا وہ فصل رہا وہ ہا اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے اور اس کو سیدھا کیا دن رات کے نظام کو پیدا کیا ول ادا ہا ہا اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں بچھایا ہے اب سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ پہلے سپارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ زمین اور ماسل عمر کو پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا اور آخری سپارے میں فرما رہے ہیں کہ آسمان کو بنایا ودا جاد کا دہا زمین کو بعد میں بچھایا معاملہ دونوں آیات کے اندر بالکل الٹ اور ٹکراتا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن ایسی بات نہیں ہے دونوں آیات کے درمیان کوئی تباد اور ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ دونوں آیات صحیح اور درست ہے کوئی آئے ضعیف یا منسوخ نہیں ہے دونوں محکم آیات ہیں اور ان کے اندر ٹکراؤ نہیں ہے لیکن اس ٹکراؤ کو رفع کیسے کیا جائے گا سمجھ بات کی کیسے آئے گی کبھی آئے گی جب کسی ایسے شخص سے سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا جو اس کے بارے میں جانتا ہو اگر بندہ غور کرے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے ستارے میں ذکر کیا ہے اللہ نے خال کو موصل عرض زمین اور معافی عرض کو پیدا کیا ہے اس کے بعد آسمان کو پیدا کیا ہے فصواہ اللہ سماوات جبکہ آخری ستارے میں اللہ تعالیٰ احساس فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا اس کو بلند کیا اور زمین کو بعد میں بچھا دیا آخری سپارے میں آسمان اور زمین کی تخلیق کا ذکر نہیں ہو رہا ہے پہلے سپارے میں آسمان و زمین کی تخلیق کا ذکر کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی آیت بھی دلا لے تو مانا اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ یہ زمین و آسمان کانتا رتن آپس کے اندر جڑے ہوئے تھے فتق نہ ہم نے دونوں کو کھول دیا یعنی اس طرح آسمان و زمین ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بعد میں پیدا کیا اور اس کے اوپر لپیٹ دیا کانتا رتن فتک نہ ہونا ہم نے دونوں کو جدا جدا کیا کیسے کیا رافا آسم کہا آسمان کے چھت کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیا فسوا اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھا کر دیا برابر کر دیا دہا اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا تو یہ دونوں آیات قرآن مجید کے اندر بیان ہوئی ہیں دونوں کے اندر کوئی تناقض نہیں ہے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اللہ رب العالمین کو فرماتے ہیں نوکانند ان غیر اللہ جب کی اختلاف اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو پھر قرآن مجید میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے اس میں کوئی تلاد اور تناخر و ٹکراؤ نہیں ہے بلکہ اس کی تمام ترایات محکم ہیں اور ثابت ہے لیکن اہل تحقیق سے ان باتوں کی تحقیق کی جائے گی پوچھا جائے گا تبھی کوئی نتیجہ سامنے آتا ہے اور یہی درست راستہ ہے کہ بندہ کتاب و سنت کی صحیح احادیث کو سمجھ لینے کے بعد ان کو پڑھ لینے کے بعد اور ان کو سن لینے کے بعد اپنی زندگی کو فوراً کتاب و سنت کے طالب کے اندر ڈھال دے اور ایک دوسرا انداز دین کی پیروی کرنے کا وہ تقلید کا طریقہ کار ہے جس کو کچھ لوگوں نے اپنایا اور اپنے آپ کو ہلاکتوں اور گمراہیوں کے اندر ڈالا ہے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجیے ان نبی میں تو صرف اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو کہ میری طرف وہی کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی کہا ہے ابتد اما جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو اس کی پیروی کرو اور یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اتباع کرنے کی کہی ہیں تقلید کرنے کے لیے نہیں کہی ہیں اور اہل تقلید وہ ہمیشہ سے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی آیات کو جتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قدال کا ماں الفلنا قبل نذیر اللہ قال قاسوہ انا وجدنا آبانا امت و انا اللہ خاری مقتدون کہ جب بھی ہم نے آپ سے پہلے کوئی بھی رسول بھیجا کسی بھی بستی میں بھیجا تو اس کے جو بڑے گڈکے وڈیرے اور چودھری قسم کے بڑے لوگ تھے وہ کہنے لگے انا وجدنا آبانا ابانا امت ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے جس طریقے پر وہ چل رہے تھے وہ ان اعلی آسار ہی مختلف اور ہم ان کی قدموں کی پیروی کرنے والے اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں لہذا اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہوئی وہی کا انہوں نے انکار کر دیا اور آج کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے اللہ رب العالمین کے قرآن مجید کی آیات پیش کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراہمی میں صحیح پیش کیے جاتے ہیں اور وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں واقعات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ برحق ہے درست یہی ہے لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں اور ہمارے اوپر تقلید کرنا ہی واجب ہے لہذا ہم تقلید ہی کے پتے کو اپنے گلے کے اندر ڈالے رہیں گے اور کتاب و سنت کے منافی اور مخالف کام کرتے رہیں گے اور اس کی مخالفت میں چلتے رہیں گے یہ طریقہ کار اور یہ وسیلہ ان لوگوں کا ہوا کرتا ہے جو لوگ انبیاء اور رسول کو جتلانے والے ہوا کرتے ہیں اسی طرح تخلیق کے لیے بطور دلیل یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذکرین قرط اللہ تعالیٰ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو جو لوگ جاننے والے ہیں ان سے سوال کرو تو یہ کرام یہ جاننے والے تھے ہم نے ان سے پوچھ لیا انہوں نے ایک ایک بات ہمیں بتلا دی ہے لہذا ہم انہی کے پیچھے چلیں گے بس الو کمانا وہ کلے دو کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سوال کرو یہ تو نہیں کہا کہ تکلیف کرو وہ کہتے ہیں سوال کمانا یہاں پر تکلیف ہی ہے تو بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک ساتھ فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مما انزلنا کتاب من قبلی کا اگر آپ اس چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف تقداغل کی ہے فس الدین یکراون الکتاب من قبلی کا تو آپ ان لوگوں سے پوچھیے اور سوال کیجیے جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے تھے اگر یہاں پر بھی کا معنی مقلد کر دیا جائے تو پھر کیا معنی بنے گا کہ اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ان لوگوں کی تقلید کرنے کا کہہ رہے ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں یعنی یہود نصارہ کتان ایسا نہیں ہے خام خواہ قرآن مجید کی آیات کے معنی کو تبدیل کر کے بدل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اپنی جھوٹی دکانداری کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ تقلید کرنے کے لیے بھی ان اشخاص اور شخصیات کی طرف دعوت دی جاتی ہے کہ جو خود اس بات کے بارے میں اعلان کرتی ہیں اور اعتراف کرتی ہیں کہ ہمارا جو کچھ بھی کہا ہوا ہے وہ سارے کا سارا غلط ہے اور ہاں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا صحیح ترین سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ قول ثابت ہے اور ایسی صحیح سند ہے کہ اس کے اوپر کوئی بندہ ذرا کا ایک لفظ جرا کا ایک لفظ بھی ثابت کرنے سے قاصر ہے اور پوری ضروریت اکٹھی ہو کے آ جائے علم تفعلو ولن تفعلو نہ وہ کر سکے ہیں نہ کر سکیں گے امام ترمدی رحمہ اللہ نے اپنی العلم کے اندر نقل فرمایا ہے کہتے ہیں سمیت محمود ابلا غیلانا اعلی سمیت المکا یقول ابا حلیفہ کا یقول کہ میں نے اپنے شیخ اور استاد محمود بن غیلان رحمہ اللہ سے سنا ہے انہوں نے اپنے استاد اور شیخ ابو عبد الرحمان عبداللہ بن یزید سے سنا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ماتا ما او سے کم بھی خطا کہ عام طور پر میں جو باتیں تمہیں بیان کرتا ہوں وہ خطا اور غلط ہوا کرتی ہیں تو امام صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ جو میں تمہیں باتیں بیان کرتا ہوں وہ خطا ہوتی ہیں اور اہل تقلید کی کتابیں تو کالا ابو حنیفہ اور کالا فلا اور کالا فنا سے بھری پڑی ہے جبکہ انہوں نے کوئی صنعت بیان نہیں کی ہے جبکہ صحیح صنعت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان کی باتیں خطا پر مبنی ہوا کرتی ہیں تو اہل خطا کی باتوں کو اپنانا اور ان کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مان لینا یہ یقیناً گھاٹے کا سودا ہے اور تقلید کہا جاتا ہے کسی کال کسی شخص کے کال کو بغیر دلیل کے قبول کرنا اگر کوئی بندہ کسی کے قول کی تحقیق کرتا ہے اس سے اپنے اس قول کی دلیل مانگتا ہے تو وہ مقلد نہیں ہوا کرتا اور یاد رکھیے بہت سے لوگ پراتے گندا کرتے ہیں کہ یہ غیر مقلد لوگ کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید بھی نہیں کرتے ہیں جبکہ ان کی یہ بات غلط ہے کاش انہوں نے اپنی ہی کتابیں پڑھی ہوتی تو یہ اصول انہیں یاد ہوتا کہ امام شاہرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا یقون ان الولی کاملا لا یقول مقلدن کہ ولی کامل مقلد نہیں ہوتا وہ انما یاخن علماہ من العین البی آخراہ مستحد بلکہ وہ اپنا علم ولی کامل اپنا علم وہاں سے لیتا ہے جہاں سے مستحد اپنا دین اخذ کرتا ہے اور مستحد اپنا دین کہاں سے اخذ کرتا ہے اللہ رب العالمین کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تو ان کے اپنے امام صاحب امام شاہ کی میدان قبرا کی یہ ایک عبارت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تو ان کے بقول مقلب ولی کامل نہیں ہوا کرتا ولی ناقص شاید ہوتا ہو تو خام خواہ ولایت کاملہ کا دعویٰ کرنے والا اگر کوئی بندہ مقلد ہے تو اپنے ہی امام صاحب کے قول کے مطابق وہ ولی کامل کبھی نہیں بن سکتا کیونکہ ان ولی کاملا لا یقون مقلدن کامل مقلد نہیں ہوتا اسی طرح اربا نے بار بار اسی بات کا کہا ہے کہ ہماری تکلیف نہ کی جائے بلکہ ارا سہل حدیث مذہبی جب حدیث صحیح ہو وہی میرا مذہب ہے اور میں اس کو قبول کرنے والا ہوں یہ قوم تقریباً تمام کرائی مائے کرام سے ثابت ہے تو یقیناً پھر ان کی بات ماننے والا تو وہ ہوگا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سننے کے بعد علیہ کرام کا فرمان رد کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں کیونکہ ان تمام ترائمہ نے یہی کہا ہے کہ جب حدیث صحیح ہو وہ میرا مذہب ہے جب کوئی حدیث تمہیں مل جائے وہ جو میرے قول کے مخالف ہو تو میرے قول کو ترک کر کے صحیح حدیث سے عمل کرنا تو اس کے نتیجے میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں وہ حقیقت کرام کے گستاخ ہیں کہ ان کی نافرمانی کی جا رہی ہے اور آئمہ کرام کا ادب احترام تو یہ ہے کہ ان کی بات مانتے ہوئے تقلید کو ترک کر کے چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنایا جائے اور ان کو مانا جائے اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق بسر کیا جائے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم الثبوت فقہ کی ایک اصول کی کتاب ہے لکھتے ہیں اس کے مسلم کے ول اخبو ممن وی نہیں سا تقلیدہ کہ جس شخص کو وہی کے ساتھ تائید ہوتی ہے یعنی جس پر وہی نازل ہوتی ہے اس کے قول پر عمل کرنا وہ تقلید نہیں ہوا کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ناول ہوتی ہے بل وحی نہیں سا تقریدا یہ تقریر نہیں ہے بلکہ اس کو اتباع کہا جاتا ہے ان اور کہا اللہ و الرسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے اس کا نام اتباع و اطاعت ہے اور اتباع الطاعت کے اندر ہی کامیابی ہے اور اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے تحقیق ہی کی دعوت دی ہے کہ ان جا کو فاسکم ان فتبین اس کی تحقیق کر لی جائے سنی سنائی بات کو نہ اپنایا جائے فرمایا اس بندے کے لیے اتنا جھوٹی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے اور فرمایا کہ آدمی اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ حدیث میں نے نہیں کہی پھر بھی اس کو بیان کرتا ہے پہو احد القادمین وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے من قال آلے گا عقل من کر علیہ متعمدن فل یہ تباہ ہوا میں کہا جاؤں جو بندہ میرے اوپر جان بوجھ کے ایسی بات تھوپ دیتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہوتی وہ اپنا ٹھکانا جہنم کے اندر بنا لے تو تحقیق کے ذریعے ہی اس بات تک پہنچا جا سکتا ہے کہ کون سی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے اور کون سی ان کے اوپر خواہ لگائی گئی ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین حق کو سمجھنے کا اور اپنانے کا صحیح طریقہ کار دکھا دے اللہ عرین الحق حقن والباطلا باطلا اللہ عرین الحق حقن ورزقن اتباعہ و عرین پلا باطلا ورزقن اجتنابہ وما توفیقی اللہ بلّہ آلے ہی تب تو ہوا الے ہی انہیں